ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی رکھا آپ نے غسل جنابت کیا تو برتن کو اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر جھکایا اور اپنے پونچے دھوئے پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور شرمگاہ پر پانی بہایا پھر اپنا ہاتھ دیوار یا زمین پر رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے پھر تین مرتبہ سر پر پانی بہایا پھر پورے جسم پر پانی بہایا پھر وہاں سے پرے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے جامعہ ترمزی حدیث نمبر ایک سو تین یہ حدیث صحیح ہے